ہاں بظاہر یہ اشکال تو ہے ان کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں جب حالات آتے ہیں تو معفوم بچے ان کا کیا قصور ہے جو گرفتار ہوتے ہیں بلا میں اور مصیبت میں ہمارے حضرت حکیم الاسلام اللہ نولا کے نام سہارنپور سے پادری نے خط لکھا تھا اور اس نے یہ سوال کیا تھا پادری نے کہ جب مشکلات اور حالات دنیا میں آتے ہیں تو جو مجرم ہیں وہ تو خیر سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو مبتلا ہونا چاہیے اگر معصوم بچے اور بے منہ کے جانور وہ گرفتار ہوتے ہیں مصیبت میں اور حالات میں تو ان کا کیا قصور ہے یہ ایک سوال تھا حضرت رحمت اللہ نے اس کا جواب دینا شروع کیا اور پھر کچھ سفر پیش آ گئے رکاوٹ سے لے گیا عرصے کے بعد کئی خطوط میں وہ خط بھی نکلا تو فرمایا کہ اتنی مسرت ہوئی کہ جیسے کسی متلاشی کو ہلال عید نظر آ جائیں تلاش کرنے والوں کو اور اس کے بعد اس کا جواب لکھا تو مستقل دو جلدوں میں کتاب ہو گئی فلسفہ تو مصیبت اور اس میں مضامین نہایت عالی ہیں اور بہت ہی علوم ہیں اور ایسا لکھا ہے کہ اگر اس کا آدمی پڑھ لے تو مدت العمر کبھی اس کا ہی پیدا نہ ہو انہوں نے اس کو جو کچھ سلسلے میں تحریر فرمایا وہ تو بہت طویل ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ الحمدللہ للہ ذہن میں موجود بھی ہے مگر کچھ ضروری چیزیں اس کے لیے سمجھا ایک بات تو یہ ہے کہ حق تعالی شان ہو حاکم اور حاکم کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جو چاہیں دے خاص طور سے ایسا حاکم جو مجازی نہیں بلکہ حقیقی ہے اور عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے اور مملوک نہیں بلکہ خالق ہے تو حق تعالی ہمیشہ رہنے والے ہیں اور مستقل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صرف مالک بھی ہیں اور خالیوں بھی ہیں مملوک نہیں ہے اور عارضی نہیں ہے وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے تو ایسا جو حاکم ہے اس کو حق ہے اس بات کا کہ وہ جو چاہے حکمت حکومت کرو اما یا فرم سرو حق تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیوں کسی کام کو کرتے ہیں لوگ تو مشہور ہیں کہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے مگر حق تعالیٰ سے نہیں پھر حاکم ہونے کے ساتھ عادل بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ظالم نہیں ہے بلکہ عادل اور عادلانہ شان ہی کے اعتبار سے اس کی حکیمانہ شان بھی ہے وہ حکیم بھی ہے اور جب حکیم ہے تو اس کے تمام افعال میں اور حق تعالیٰ کے تمام کاموں میں کوئی نہ کوئی حکمت مستحد ضرور ہے وہ حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے تو دو باتوں کا استحدار وہ مصیبت کو ہلکا کر دے گا ایک تو یہ سوچے کہ حق تعلیم حاکم ہے میں محکوم ہوں اور حاکم کو یہ حق ہے کہ محکوم میں جو چاہے تو کرے مگر ساتھ ہی حاکم ہونے کے علاوہ وہ حکیم بھی ہیں کہ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت کوئی نہ کوئی سے صحیح اس کو تمیز سے سمجھنے کے واقعی کے ذمے میں پہلے ایک بادشاہ تھے اور وہ بادشاہ بھی بہت فہیم تھے اور ان کے وزیر وزیر وزیر تھے جو تھے تو وزیر کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی بات پیش آتی تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس میں اللہ نے کہ کوئی مصلیحت ہو اچھا ہوا کوئی حکمت ہوگی ایک روز بادشاہ کوئی پھل کاٹ رہے تھے تو انگلی کٹ گئی اب جو انگلی کٹی بادشاہ کی وزیر تدبیر فرمانے لگے کہ اچھا ہوا اس میں اللہ نے کی کوئی حکمت ہوگی اور کوئی جو سلتا عتیشے سوجا بہت تو بادشاہوں کا مسئلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر براسی بات پہ پکڑ ہو جاتی ہے اور ذرا سی بات پہ نواز دیے جاتے ہیں ہارون رشید نے ایک آدمی سے کہا کہ یہ لڑکی ہے اسے تم جانتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں کہا یہ امیر المومنین کی لڑکی یعنی میری لڑکی ہے اور وہ ملنے والے تھے ان سے کہا کہ ان کے پیشانی کو بٹھو دے سر پر بوسا دو تو انہوں نے کیا یہ کہ اپنی آستین کا کپڑا اس رکھا اور اسے تحبیل کی بوسا دیا مجھے اس کی یہ کہ اگر انکار کرتے تو حاکم کے خلاف کرنا لازم آتا ممکن ہے گردن نب جاتی اور پکڑ دی جاتی اور اگر واپریشن تحبیل کرتے تو غیرت برداشت نہیں کرتے ان کی تباہ بندی تو وہ انکار کرتے تب پکڑے جاتے اور اگر اقرار کر کے عمل کرتے تب ماخوذ ہوتے وہ کشم کشم تھے اس لیے حسین کا سہارا لیا بدبقیت سا کی انہوں نے تاکہ جان چھوٹے اور باقی بخشے کا انعام دیا گیا تو یہاں بھی یہ شکل ہوئی کہ بادشاہ سے پھل کاٹتے انگلی کٹی تو وزیر نے کہا کہ اچھا ہوا اس میں اللہ کوئی حکمت ہو بادشاہ ہوئے خفا کہ کٹی ہے انگلی اور آپ فرما رہے اچھا حکم دیا کہ انہیں جیل خانے میں بھیج دوں جیل خانے میں بھیجنے کا جب حکم سنا انہوں نے بدیر صاحب نے تو اپنی عادت شریفہ کے مطابق یہ کہا کہ اچھا اس میں اللہ نے وہ حکمت ہوگی تو ان کو جیل بھیجا اور بات آئی رہی ہوگی دوسرے روز بادشاہ سلامت شکار کے لیے گئے ساتھی سے ان کے کچھ ایسا موڑ آیا شکار میں کہ سب ساتھی ان کے ان سے جدا ہو گئے بالکل یہ بچارے بچھڑ گئے بلکہ پچھڑ گئے اور کسی جگہ بالکل تھکے پکے بے جان اور نیم جان خستہ جان ہو کے پڑے تھے بالکل دیکھتے چاہیں کہ ایسی حالت میں شیر ہے جو ان کی طرف آ رہا ہے ہر ہوئے تو شیر کو دیکھ کے ویسے ہی آدمی کا پیتا پانی ہوتا ہے اور معبرین بھی لکھتے ہیں کہ خواب میں اگر شیر دیکھے تو دشمن سے عبارت خطرناک دشمن سمجھا جائے اگر شیر وہ آیا اور قریب تھا کہ ان کو ٹھکانے لگا دیتا اور کھا جاتا ہڑپ کرتا اور اس نے دیکھا کہ ان کی انگلی سے خون بہ رہا ہے تو شیر میں غیرت یہ ہوتی ہے کہ کسی اور کے شکار پہ ہاتھ نہیں ڈالنا اس نے سمجھا کسی اور نے ان کو خونی کیا شکار کیا ان کا رخصت ہو گیا پھر کچھ دیر میں ساتھی بھی آ گئے بہت پکا ہوئے بادشاہ سلامت کہ کہاں سے تم یہ ہوا ہوا مگر واپس آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جان بج گئی اور ساتھیوں سے کہا بادشاہ نے کہ وزیر نے صحیح کہا تھا انگلی کٹی کا اچھا ہوا اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی کیونکہ انگلی اگر نہ کٹتی تو شہر وہی ناشتہ کرتا اور کیا ختم کر دیتا کیا وزیر کو جیل خانے سے بلا لاؤ وہ آئے تو کہا کہ تمہاری بات ٹھیک تھی بچ گیا نہیں اگر انگلی نہ کٹتی تو گئے تھے کام گردن کٹ جاتی اگر انگلی نہ کٹتی مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ہم نے تمہیں جیل میں بھیجنے کے لیے کہا تو تم نے اس وقت یہ بات کہی کہ اچھا ہو اس میں اللہ نے کوئی حکمت تو جیل میں جانے میں کیا ہے انگلی کی حکمت تو سمجھ میں آ گئی اس سے کٹنے کی تو خون تھا تو شہر کے شکار سے بچ گئے وزیر نے کہا کہ حضور جہاں پناہ اس میں کون سی ایسی بات ہے مشکل اگر مجھے آپ جیل میں بھیجتے تو میں آپ کے ساتھ رہتا اور جب ساتھ رہتا تو اور آپ سے بچھڑ گئے پچھڑ گئے میں تھوڑی آپ کا ساتھ چھوڑتا یقیناً میں آپ کے ساتھ رہتا تو شیر تو آپ کو دوسرے کا شکار سمجھ کے چھوڑتا اور مجھے سالم دیکھ کے مرغا مسلم بناتا تو بڑی خیر اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے جیل خانے میں دیکھ لیا تو انگلی کٹی اس میں بھی خیر تھی تو جیل خانے میں بھیجا اس میں بھی خیر سے امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے ان کے یہاں مرغی بری تو بیوی نے شوہر کہا مرغی کا انتقال ہو گیا شور نے کہا کہ اچھا ہو اللہ نے یہ کوئی حکمت ہوگی اس میں دو چار روز بعد کتا مر گیا تو کہا اچھا ہو اس میں اللہ نے یہ کوئی حکمت ہوگی پھر اس کے بعد گدے کا انتقال ہوا تو بیوی نے خبر دی کہا اچھا ہوا اللہ کی کوئی حکمت ہوگی بیوی خفا ہوئی کہ جو جانور مرتا ہے تم اچھا ہو اچھا ہوا کرتے ہو اور یہاں لائن لگی ہوئی ہے مرغی گئی کتا گیا گدا گیا چند دن بعد ایک پیش آیا کہ وہ جہاں دیہات میں بزرگ تھے ان کے قریب کوئی بستی تھی ادھر سے ڈاکوؤں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا انہوں نے پوری بستی کو تاراش کر دیا لوٹ لیا اور مردوں کو غلام بنایا عورتوں کو باندھی بنائی مال ان کا قبضہ لیا لیا اس کو اور بڑا ختم ہوا اور یہ بستی کے فریب سے مگر محفوظ رہے تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ وہ قافلہ ڈاکوؤں کا ویسا جا رہا تھا کسی راستے پر مگر اس بستی میں کسی کے مرغ نے جو ہے آواز لگائی کوئی کتا بھونک رہا تھا کوئی گدے کی آواز آئی ان جانوروں کی آواز سبب بن گئی ان ڈاکوں کے باخبر ہونے اور مطلع ہونے کی بستی پر جو واقف ہو گئے اور ان آوازوں کے ذریعے پتہ چلا کہ یہاں لوگ رہتے ہیں تو جو جانور جس کے لیے وہ بیوی رونا روئے وہ جانور ہی در حقیقت ان بستی والوں کی بربادی کا سبب بنے تو بزرگوں نے بیوی سے کہا کہ اگر ہمارے کتے اور بلی اور وہ کتا اور برغ اور جانور محفوظ رہتے سدا تو کچھ ارشاد فرماتے اور ہماری بھی آپ تو ان کا جانے ان کے جانے میں ہمارے لیے سلامتی ہے تو بہت وہاں کے اللہ کے افعال ایسے ہیں کہ اس میں اتنی حکمتیں ہیں کہ بندہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا بڑے عجیب و غریب معاملات حضرت فرماتے تھے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا استحظار کرے یعنی دھیان کہ وہ حاکم ہیں محکوم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کا استحظار کرے کہ اس میں اللہ نے کوئی حکمت ہوگی یہ دو چیزیں جب سوچے گا اور اس کا مراقبہ کرے گا یعنی دھیان کرے گا تو مصیبت سہل ہوگی اور ہلکی ہو جائے گی یہ تو ایک علاج ہے جس کو حکیم رحمت اللہ علیہ ذکر فرمایا اور حضرت نے دوسری طویل تقریر کی ہے مگر اس کا آخری خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے اس حالت میں جتنی مشکلات اور مسائل آتی ہیں اس کی ایک وجہ تو طبعی ہے مادی وجہ اور ایک وجہ اس کی تشریح شرعی وجہ ہے مادی وجہ وہ ہے کہ ظاہری حصے اسباب ہیں کہ یہ بات ہو گئی یہ بات ہو گئی مثال کے طور پر آپ باہر نکلے ٹھنڈی ہوا لگی بدلا ہو گیا تو سمجھ میں آیا کہ ہوا لگی یہ ہو گیا چلتے چلتے پیر سے چل گیا کوئی تکلیف ہو گئی تو سمجھے کہ یہ ہوا یا کوئی چیز ایسی کھا لی گرم تو اس سے گرمی ہو گئی وغیرہ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو مادی ہیں اور سمجھی جاتی ہیں کبھی مواسم کے اثر ہوتے موسموں کا کئی جو چیزوں کے اثرات مگر انہیں ساری چیزوں میں ایک اور پہلو بھی ہے وہ شرعی پہلو ہے اور قرآن کریم میں اس سلسلے میں عنوان اختیار کیا گیا فرمایا کہ افواب کمل حسن حسن فمل اللہ تمہیں جو خیر اور بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے وہ ماں اخواب کبھی سجیا اور جو تکلیف پہنچے حضیت پہنچے اس کا منشا اور وجہ تمہارا اپنا نفس ہے اور ایک موقع میں یہیں آگے کسی فرمایا کل من عند اللہ سب اللہ کی طرف سے ہیں تو بعض ظاہروں نے یہ اشکال کیا تھا کہ یہاں تو فرماتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے اور ادھر فرماتے ہیں کہ خیر اللہ کی طرف سے نفس تمہارے اس کی ہی جو ہے یہ تکلیف تمہارے نفس کی وجہ سے وہاں بھی امر حق تعالی ہی تھا جو تکلیف پہنچی اس میں بھی وہی ہے اچھا تو ایک تو وجہ ہے مادی طبعی سبب ہے اور ایک شرعی حیثیت تو شرعی حیثیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں مشکلات اور حالات آتے ہیں وہ مسائل جتنے آتے ہیں وہ تمام اثر ہے معافی کا حق تارا شان ہوں کی طرف سے تنبیہات کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ گروہ ہے جو گناہوں سے معصوم ہے جیسے ہم بھی السلام ہیں تو حالات سے وہ بھی محفوظ نہیں کسی پر بیماری آئے کسی پر دشمن آئے کوئی قتل کیے گئے اس میں بھی ایک علمی دقیق بات سن لیں جو عام متن ذہنوں میں نہیں ہوتی عموماً ارباب علم کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ نبیوں میں کوئی نبی قتل نہیں ہوا اس کے بعد میں خدا نے نصرت کا وعدہ کیا اور جن کے لیے منصوریت کا وعدہ نہیں تھا وہ یہ قتل ہوئے ہیں جیسے حضرت السلام وغیرہ تو پیغمبر کے بعد میں اگر نصرت کا وعدہ تھا پہلے سے ایسا کوئی نبی اور رسول قتل نہیں ہوا اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے بعد میں یہ لکھا ہے کہ وہ حضرات منصور نہیں تھے اس معنی کر کے کہ ان کی نصرت حصے کا وعدہ نہیں تھا لہٰذا جن کے لیے وعدہ ان کے لیے قتل کا سوال نہیں یہود نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں مگر نہیں کر سکے وہ آپ کے لیے کی تو جس جس کے حق میں ہے اور جائیں وعدہ نہیں ہے شہید بھی ہو گئے تو خیر یہ ایک ضمنی بات تھی تو حالات جو کچھ آتے ہیں وہ معاشی کا اثر ہے اب اگر معصوم ہیں تو ان کے لیے ترقی درجات کا باعث ہیں اور اگر گناہ گار ہیں تو گناہوں کے دھلنے اور خدا کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے چیز ہوتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ جو بچے بے زبان ہیں معصوم ہیں جیسے جانور معصوم ہیں تو کسی بچی کے نافرمانی کے نتیجے میں اگر سیلاب آیا تو وہ سیلاب آئے گا تو وہ لے جائے گا بچوں کو بھی اور جوانوں کو بھی شرابیوں کو بھی اور نیکوں کو بھی تو وہ نیکوں کا کیا ایسا قصور تھا بچوں کی کون سی خطا تھی جانوروں کا کون سا ایسا معاملہ تھا کہ وہ بیچارے اس کا شکار ہو گئے یہ ایک سوال ہے اور بہت سوال طبعی سوال موٹا تھا اس کا جواب یہ ہے اس کے جواب میں بھی کچھ مقدمات ہیں اس کو موٹے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی بستی کے نافرمانی کے نتیجے میں زلزلہ آیا مطلب دھرتی کم ہوا تو اس زلزلے کے آنے کی وجہ سے گناہ گار ہوئے حالات تو وہ تو اپنے گناہوں کے نتیجے میں ہلاک کیے گئے یا زخمی کیے گئے مگر جو بچے مر گئے ہیں یا جانور مرے ہیں تو ان کے بعد میں یہ ذہن میں رہے کہ وہ ان کے لیے طبعی موت کا وقت ہے ان کے حق میں وہ موت طبعی ہے اسی لیے ایسے مواقع پہ جتنے کی ہلاکت ہے تو قیامت میں ان کے اپنی نیات معاملات پر حشر ہوگا تو بے قصور اگر مر گئے ہیں تو وہ طبعی موت ہے جیسے بہت سی دفعہ ہوتا ہے اور ہر دفعہ وجہ نہیں ہوتی مثلا کوئی جانور کہیں آ گیا ایکسیڈنٹ میں یا ویسے کہیں گر پڑا پڑا یا آپس میں لڑ پڑے گر گئے اور نتیجے مر گئے ان تمام مواقع میں جس کبھی پر ہمارا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ طبعی فطری بات تھی ایک ہونے والی چیز وہ ہو گئی اسی طریقے سے ان کے حق میں یہ واقعات اور معاملات طبعی اور فطری موت کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے گرفت کی شکل ہے ہی نہیں ایک جواب تو اس کا یہ سن جاتا ہے دوسرا جواب یہ ہے سنیل کہ حق تعالیٰ کا عجیب حقیمانہ معاملہ ہے آدمی اگر نافرمان ہے اس کے نافرمان بننے میں کن چیزوں سے اسے تقویت ملی ہے تو بعض مرتبہ قدرت کا نظام یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس نافرمانی میں اس نے استعمال کی ہیں ان تمام چیزوں کو اس کے خلاف استعمال کروا دیا جاتا ہے جیسے میں نے وہ مثال دی کہ قتل کی یاد ہے آپ کو بعض لوگ نئے ہو سن لیں کہ ایک شخص ہے اس نے کسی کو قتل کیا اور قاتل پکڑا گیا اب قاتل کو جج کے پاس پیش کیا تو اس نے فیصلہ دیا کہ جب اس نے قتل کیا تو اس کو بھی قتل کرو مگر کچھ لوگوں نے جب تجزیہ کیا اور اس کا سروے کیا کہ آخر یہ جو مارا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو کسی نے اس کے گلے میں پھندے کو بتائی وجہ کسی نے لکڑی کا تختہ ہٹ گیا یہ وجہ بتائی کسی نے جلدات میں تلوار چلائی یا اس کو یہ عمل کیا وہ وجہ بتائی کسی نے جج کے ججمنٹ کی وجہ بتائی مختلف وجہ مگر ایک نے یہ کہا کہ یہ مارا اس لیے گیا کہ اس نے دوسرے کو مارا تھا تو اس کے مارے جانے کا سبب اس کا اپنا فیل ہوا ہے اور اس میں قدرت نے سب چیزیں اس کے خلاف استعمال کی کہ جب قاتل نے کسی کو مارا ہوگا تو ذہن سے سوچا ہوگا کہ مجھے اسے مارنا ہے تو دماغ غلط استعمال ہوا تو جج کے دماغ کو خدا نے اس کے خلاف غلط استعمال کیا جو واقع صحیح ہے مگر اس کے خلاف دماغ استعمال ہوا تو دماغ کا استعمال معافیت حق میں ہوا تو ادھر کا دماغ ادھر دماغ استعمال ہوا اس کے قتل کے سلسلے میں پھر دوسری بات ہے کہ جب اس نے قتل کیا ہوگا تو کوئی ٹائم اور وقت تو ضرور ہوگا چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو تو قاتل نے قتل کے جرم اور معصیت میں اور گناہ میں وقت کو صرف کیا ہے ٹھیک اسی طریقے سے حکومت اور گورنمنٹ جج کو اور جلات کو تنخواہی اس لیے دیتی ہے کہ وہ وقت اس کام کے لیے لگائے ہوئے ہیں کہ فیصلہ کرے مجرموں کے لیے اور کیفر کردار تک پہنچائے ان برخوردانوں کو ان مجرموں کو ان سزا دی جائے تو جہاں اس نے وقت کو استعمال کیا تو اس کے خلاف وقت اور ٹائم بھی استعمال کیا گیا ہے پھر قاتل نے جب مارا ہے تو ممکن ہے چھری سے مارا ہو ڈنڈے سے مارا ہو کندھا لگایا ہو تلوار سے تو یہی مادی چیزیں آدمی آج استعمال کرتا ہے جو رسی ہے لکڑی ہے لوہا ہے ہتھیار ہے اوزار ہے آلات ہیں ٹھیک اسی طریقے سے جب اس کو مارا گیا وہاں بھی یہ شکل ہوئی کہیں پھندا لگ گیا کہیں تلوار لگی کہیں کچھ ہوا تو جتنی چیزیں اس نے حضرت حق کے خلاف استعمال کی اس کے خلاف قدرت نے خاص انداز سے وہ چیزیں استعمال کی تو در حقیقت غور کرنے سے فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے معین تھی اس معصیت میں اور اس کے ہیلپ کا سبب بنی تھی وہی ساری چیزیں اس کے لیے بربادی کا سامان بھی بن رہی ہے تو ایک آدمی صاحب دولت کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے اس کے گھر میں ضرورت کی چیزیں ہیں جس میں موٹر بھی داخل ہے جانور گھوڑا جس پہ سوار ہوتا ہے وہ بھی داخل ہے اور اس کے علاوہ اس کے گھر میں چائے دودھ کے نظام کے لیے بھینسیں موجود ہیں بکریاں موجود ہیں گائے موجود ہیں خریدنے ہیں تو انہیں گرا بھی کرتا رہتا ہے اب جب سیلاب آیا ہے کوئی مصیبت آئی تو اس کا ایک سروے اور تجزیہ یہ ہے کہ یہ تو تھا نافرمان اور جتنی نعمتیں خدا نے دی تھی اس کو ان نعمتوں کو وہ غلط استعمال کر رہا تھا اور اس کا فائدہ صحیح نہیں تو مصیبت کے آنے میں اس مجرم کے لیے جو چیزیں معاون و مددگار ہو سکتی ہے قدرت کی طرف سے سب کھینچ لی گئی چھین لی گئی تو ان کے حق میں تو وہ طبعی چیز ہے اور اس کے حق میں وہ حکومت و سزا کی چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور دوسری ایک چیز اور بھی ہے کہ اس عالم میں امتحان ہے ابتدا اور آزمائش وہ کیسے کیا آپ دیکھیں گے کہ جب سیلاب آتا ہے تو فاطر فاجر کا مکان بھی بہتا ہے بھی بہتا ہے برے لوگ جاتے ہیں اور نیک لوگ بھی چلے جاتے ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اس حالم میں کچھ ایسے اختلاط کی شکل رکھی گویا قرض کی وہ بھی مستقل ایک آزمائش ورنہ ہر عمل میں خیر والے کو مقدم کر دیا جائے یا ممتاز تو پھر آزمائش باقی نہیں رہے اسی لیے دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ متقی ہیں بیماری کا شکار ہیں بہت سے لوگ پرہیزگار ہیں کھڑکی کا شکار ہیں کتنے لوگ فاصل و فاجر جی میں مجرموں تو ممتاز اور الگ ہو جاؤں تو دنیا میں اختلاط تھا اس میں عالم الخط اور اختلاط ہے اور آخرت میں امتیاز ہے اس لیے وہاں پر ممتاز کا لفظ کہا جائے گا کہ دودھ کا دودھ الگ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا تو موت کہی کی حیثیت معاونانہ حیثیت اور اس کے علاوہ ہم کی بڑی حکمتیں ہیں کہ اختلاطی نظام بھی عالم میں رہے یہ ساری وجہیں ہیں اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو بے منہ کا جانور بھی مرتا ہے بچوں کی بھی موت آتی ہے تو وہ سبھی موت کی حیثیت والا جواب سادہ کے انسانوں کو سمجھ میں آئے گا اور اگر اور زیادہ گہرائی میں جائے تو پھر وہ وجود آدم گرتا تھا انہوں نے چھڑا ہے کہ جتنے کمالات ہیں اس کا منشا اور وجہ وجود ہے اور جتنے نقائص ہیں اس کی وجہ عدم ہے وہ ملا حسن کی تقریر ہے ذرا اپنے اس لیے وہ تشویش کا باعث ہوئی ان لوگوں کے لیے اتنا ذرا ذہن میں رہے کہ یہ اس کی بنیاد ہے دوسری ایک بات اور بھی ہے کہ جو کچھ حکمہ نے اور علماء نے لکھا ہے یہ تو وہ ہے جو ان کے پلے پڑا ہے مگر حقیقی راز کیا ہیں اور حقیقی معاملات و اثرات کیا ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عوام کے جو اثرار اور معاملہ علماء کے جو اثرار ہیں اور بھیج ہیں جس کو وہ جانتے ہیں عوام اس کو نہیں سمجھ سکتی پھر جو بڑے اولیاء ہیں ان کے خواص اور اثرات اور بھید ہیں اس کو عام علماء نہیں جان سکتے اور بڑے مستحدین واطرین ہیں تو ان کو وہ نیچے والے نہیں جان سکتے اسی طرح تابعین کے معاملات ہیں تو سب تابعین نہیں سمجھ سکتے صحابہ کے اثرار ہیں اس کو تابعین بہت سے نہیں جان سکتے اور انبیاء علیہ السلام کے معاملات کو ان کے مصاحبین نہیں سمجھ سکتے تو ہر ایک کا ایک درجہ اور گریٹ ہے وہ اس مقام پہ پہنچ کر ان حقیقتوں کو اور ان باریکیوں کو سمجھتا ہے اس لیے کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے سنی دنی ہوتی یعنی سننے کی اور بعضوں کے لیے دیکھنے کی ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک دیوار ہو اور ایک آدمی ادھر کھڑا ہے نیچے اور ایک ہی دیوار پہ چڑھا ہوا تو دیوار کے پیچھے کا جو بندر اور سین ہے تو دیوار پہ چڑھا ہوا شخص اس کو خبر دے رہا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ دیکھ نہیں پاتا تو سن کے مان لے اور جو دیوار پر چڑھا ہوا ہے وہ اپنی آنکھوں سے ان حقیقتوں کو دیکھ رہا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حقیقت کو لوگوں پر واضح فرمایا کہ میں تمہیں اس کی خبر دوں صفا کی چوٹی پر کہ غنیم ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے لشکر ہے تم کو برباد کرنا چاہتے چاہتا ہے میری تصدیق کرو گے انہوں نے فرمایا کہ واللہ ما جرب نہ آرے کبھی وطن کبھی جھوٹ کا تجربہ آپ پر نہیں کیا ہم نے صادق الوادل امین پایا تو فرمایا کہ جس طرح یہ ہے میرے پیچھے جس کو بین سے تعمیر کیا میرے سامنے ایک اور عالم ہے اور اس میں تمہارے لیے اور ہلاکتوں کی شکلیں ہیں اگر تم میری بات نہ مانو تو اہم کا عمل نہ کرو تو کیا تم اس سلسلے میں میری بات مانو گے تو جو سعادت مند تھے انہوں نے مانا اور جن کے ہاتھ سعادت سے خالص تھے ان کے ہاتھ برباد ہوئے تبدیز کی شکل سامنے آئی تو حاصل یہ ہے کہ ایک مستقل سلسلہ ہے تعالیٰ کے سارے افعال و معاملات تو جس پر جتنا کھل گیا جس پر جتنا کھلا اور اس نے جتنا اسے بول دیا ہے یہ بھی شکل ہے بعض دفعہ آدمی خود بہت کچھ سمجھتا ہے مگر ان ساری چیزوں کو کھول نہیں سکتا یا الفاظ اس کے لیے مدد نہیں کرتے اس وجہ سے اسرار کا پورے طور پہ دعویٰ بھی دشوار ہے اور عام الخلقت اسرار سے نہیں سمجھ سکتی اسی لیے اکثر تحریروں میں رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ لوگ حکمت پوچھتے ہیں ہر چیز سے ایک آدمی نے کوئی وجہ پوچھی تو اس نے فرمایا کہ تمہاری ناک چہرے پہ کیوں ہے گدی پہ کیوں نہیں لگا دی گئی پیچھے گدی پہ یعنی بوچی پہ کیوں نہیں دی گئی وہ شاید اس نے کہا کہ پیچھے لگا دی جاتی ہے تو برا معلوم ہو اور آگے ہے تو دینت کی بات حضرت سورج میں ایک کو ہوتی تو برا سبھی کی ہوتی اگر اسی تو سورج میں بات نہیں ہو پھر خاموش ہو گئے تو اللہ کا معاملہ ہے یہ تو اصل یہ ہے اس میں ایک چیز ہے دوسری چیز اور بھی ہے کہ جب حق تعالی شان ہوں کہ حکام کی اطاعت اور تقوا ہوں تو تقوی سے قلبوں میں نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور کی برکت سے چیزیں جو ہے قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں تو کبھی تو ہم تعالیٰ کی طرف سے کھول دیے جاتے ہیں وہ اثران اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہ کھلے تب جو اللہ تعالیٰ کے معاملات پر اطمینان کی شکل ہو جاتا ہے اور کبھی آدمی مشاہدے کا خواہش مند ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ہوا وہ اصل یقین تھا اس میں جاتی کے لیے یہ کہ اطمینان کی بھی درجات یہ گویا صورت حال ہے اللہ نے کیا کر رہے ہیں تو وہ امام صاحب کا مشہور واقعہ ہے کہ کسی دہلی نے کچھ سوالات کیے تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس وقت اللہ میں کیا کر رہے ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ آپ تو وہاں سے اتریے نیچے آئیے اور میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں پھر جواب دوں گا تو وہ نیچے اترا امام صاحب کرسی پہ بیٹھے اس کے بعد اس سے کہا کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں ذلت دیتے مجھے عزت دے رہے یہ کام کر رہے ہیں ہم کال شان تو کل لجومن ہوا آنی ہر روز اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کام ہے ایک شان ہے اس کی ایک معاملہ ہے اور وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے معاملات جو ہیں کہ ہر شخص کی ادراک سے باہر حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہر روز اس کے لیے گندہ ہے کل ہوفی شان ہے مگر شان کہتے ہیں حال کو اور شعور اس کی جمع آتی ہے اور رب العالمین کے جو معاملات خاص ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے معاملات کو سمجھنے کے لیے مارے کی ضرورت ہے اگر مارے نصیب ہو جائے تب تو پھر بہت خراب جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے دنیا میں کہ بھائی ہوا دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے سیاسی لوگ ہوتے ہیں تو وہ بات چیزوں کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں برسوں پہلے کہ بھائی اس کا انجام یہ ہونا ہے وہ ہو کر دیتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت سی پیشین گوئیاں کی تھی برسوں پہلے بعد میں ساری چیزیں سامنے آئی تو سیاسی ذہن تھا بہت ہوشار سمجھ رہے تھے یہ ہوگا تو اصل یہ ہے کہ جو جس کے بعد میں جیسا شعور رکھے تو بڑے حضرات ہوتے ہیں ان پر چیزیں کھلتی ہیں تو بعض مرتبہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ان کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے اس لیے وہاں تو کوئی سواری نہیں پیدا ہوتا ساری چیزیں تو یہ ہے بھید اس لیے اسرار کو جاننے کے لیے جتنی نورانیت قلبوں میں ہوگی اتنے زیادہ بھید کھلیں گے اور حق یہ ہے کہ پورے طور پر احاطہ نہیں ہو سکتا اچھا ایک بات اور بھی ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو کہ ایک ہے حکم اور ایک ہے حکمت مثلا نماز کا حکم دیا اللہ نے یہ حکم ہے اب اس کی جو حکمت ہے وہ حکمت اگر کوئی شخص بیان کرے کہ نماز میں یہ حکمت یہ حکمت یہ حکمت جیسے گدا تھا اس نے گدا ہی کہنا چاہیے ان لوگوں کا نماز کا فائدہ ہی ہے کہ پیٹ میں گڑبڑی ہو تو ٹھیک ہو جائے رہے تب اتنے بڑے عمل کا فائدہ اس نے یہ بتایا تو حماقت ہے الٹا تو اب مثال کے طور پر ایک آدمی نماز کو فلسفہ بیان کرتا ہے روزے کی حکمت بیان کرتا ہے اور دوسرا ذکی ہے ذہین ہے چربل احسان ہے وہ کھڑے ہونے کے بعد اس کو توڑ دیتا ہے یہ غلط یہ غلط تو بندوں کی نسبت سے پہلے حکم ہے پھر حکمت ہے لہذا احکام کا دار و مدار اس کی بنیاد حکمتوں پر نہیں ہے اس نے حکم دیا ہم مان لیں اب حکمت ہے ہے نہیں ہے نہیں اس سے غیر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سے پہلے حکمت ہے پھر حکم ہے اور اس کی وجہ ہے کہ اس کی حکمت تمام کے تمام کامل ہے علم اس کا کامل ہے تو وہاں پہلے حکمت ہے پھر اس کے بعد احکام اور بندوں کی نسبت سے احکام پہلے پھر حکمت ہیں عزتیں ہیں اس میں گڑبڑی بھی ہو جائے تو حکم اپنی جگہ باقی مثلا آپ روزے کا فلسفہ بیان کریں تو بہت ہی ہوشیار ہے اس کو توڑ دیں کہ نہیں یہ نہیں ہے اس سے تھوڑی کہ روزے کی فرضیت ثابت ہو جائے گی تو بندوں کی نسبت سے یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ ہے پھر علم اور اس کی جو حکمتیں ہوتی ہیں حکمتوں میں پھر حکمت کی تعریف عزت کی تعریف اسباب کی تعریف اس کے اندر کیا کچھ ہے وہ سب علمی آباس ہیں جو درس نظامی سے متعلق ہیں شواہ قسمت سے متعلق ہیں تو ان کو سادہ الفاظ حملہ دیا جا کہ ہے ہاں، کیا بجیا تو ایسے بارہ سے اوپر تھوڑے کل والے ان شاء اللہ کچھ کہیں گے خلافت کیا حقیقت ہے اور خلافت 那这这是中文。